الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 أعوذ بالله من من من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من حاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جیسے اس کی شان کے شاع ہے اور اس کی عظمت و جلال کے لائق ہے وسلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جیسے ان کی فضیلت مرتبت محنت کے شاع نشاں ہے رحمتیں اور دعائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے تابعین تبا تابعین دین اور سلط پر حمد و صلاح صلاۃ السلام اور دعائے رقم تو رضوان کے بعد اللہ کمر حاکمین نے قرآن حکیم میں سورہ حشر میں یہ تین آئے تھے نازل فرمائی ان تین آیتوں میں مسلمانوں کے تین حصوں یا تین گروہوں کا الگ الگ ذکر ہے اللہ اکبر اور بہت عظیم و شان ذکر ہے اگر کوئی شخص اپنی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا ہے اپنا دینی معیار مذہبی معیار اسلامی معیار اور ایمانی معیار پر سنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ان آیات کے اندر بہترین سبق اور بہترین درس موجود ہے اگر کوئی شخص اپنے اثرات اپنے بڑوں اور اپنے دین کے آبا و اجداد کا اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ وہ کس عظیم شان مقام و مرتبے اور فائز تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام تھا اور دین کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا اور کس محنت کے نتیجے میں انہوں نے اللہ رب العزت کے ہاں مقامات اور مراتب پائے اور فضیلتیں حاصل کیں اس کے لیے بھی عنایتوں کے اندر بہت کچھ اللہ تو اللہ ہے اللہ سے بہتر بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے اسلام کے سب سے پہلے سپاہی اسلام کے سب سے پہلے نشر کرنے والے ایمان لانے والے نبی علیہ السلاط والسلام کا ساتھ نبھانے والے اللہ رب العزت کے احکام کو اللہ کے اتارے ہوئے دین کو قبول کرنے والے وہ حضرات مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہ پہلی آیت میں ان کا ذکر ہوا اور ان کے اوساف ان کی خوبیاں ان کی محنتیں ان کی قربانیوں کا ذکر ہوا گنتی کے الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا بتا دیا کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں کی بالفقرا عل مہاجری پہلے بتایا کہ وہ دین کی خدمت کرتے کرتے دین کے لیے قربانی کرتے ہوئے فقیر بن کچھ بھی نہیں رہا پاس سب کچھ اللہ کے نام کر دیا اللہ کے رسول کو دے دیا اللہ دینا اخرجو من جو میں حتیٰ کہ ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا گیا وہ ان کے مالوں سے بھی نکال دیا گیا گھر بھی اللہ کے نام ہو گئے مال بھی اللہ کے نام ہو گئے اور اس طریقے سے قربانی دی اس محبت سے قربانی دی اس اخلاص اور جذبے سے قربانی دی کہ ان کو واپس جا کے وہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے دیا اللہ کے نام مکے کے گھر گھر بھی مکے کے بیت اللہ کے پڑوس میں لیکن اللہ کے نام اتنے اخلاص کے ساتھ دیے اس ایمانداری کے ساتھ ان کو چھوڑا اللہ رب العزت کی طرف ہجت کی کہ وہاں جانے کا آپ سوچ نہیں سکتے زندگی بھر کہ وہاں جانا بھی خطا ہو گیا تھا مکہ آپ کو معلوم ہے لیکن واپس جانے کی اجازت نہیں تھی اس لیے کہ اللہ کے نام دے دیے تھے واپس کیسے دیے جا سکتے اور سفر کی جو اسلام کی حد ہے تین دن کی اس سے زیادہ وہاں رہنے کی اقامت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہیں ہجرت پہ کوئی حرف نہ آئے ان کے ہجرت کا خلوص قائم رہے کہ باقی سچ مچ اللہ کے نام دیے اور مال بھی سارے اللہ کے نام دے دیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل آئے جب تبو نفب من اللہ رضوان کیا اس کے لیے وہ کس لیے چھوڑ کے آئے تھے کارخانے لگانے کے لیے بڑے بڑے کلیم کرنے کے لیے ملے لگانے کے لیے زمینیں حاصل کرنے کے لیے اقتدار کے لیے عہدوں کے لیے اللہ اکبر اکبر یعنی اللہ گواہی دیتا ہے جب تبو نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی بس اللہ کی گواہی سے بہتر گواہی کس کی ہو سکتی ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اب بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکے کے گھر اور مکے میں اپنے مال اس لیے چھوڑے تھے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے تھے اللہ ان سے قربانی مانگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی دے دی اور دوسرا مقصد کیا تھا وین سر رسول دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں کہتے ہیں اتنا بڑا اعزاز ہے یہ اللہ بھی کسی کی مدد کا محتاج ہے اللہ کا رسول بھی کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے جس کا اللہ مددگار ہے اسے کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہے فصل اللہ کبا ہو تجھے اللہ کافی ہے اور اہل ایمان کو بھی اللہ کافی ہے اور جس کا اللہ ہو جائے اسے کسی اور کی کیا ضرورت ہے وہ کسی فرشتے کو اشارہ کر دے محمد کریم علیہ السلات وسلام اسلام نیس کر کے رکھتے سارے دشمنوں کو یہ اللہ تعالیٰ اعزاز بخشنا چاہتا ہے اور اس کی مثالیں ہمارے دین کے اندر بے شمار ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کیا مطلب اللہ تعالیٰ کسی کا حساب نہیں لے کوئی ضرورت ہے اس کو لیکن امام الانبیاء کو اعزاز بخشنا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھٹکائے بغیر کیا اللہ کسی کا محتاج ہے نہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اپنے خلیل فدا ہو ابھی امی و روحی و جسادی و و اولادی ہمارا سب کچھ امام الانبیاء پہ قربان اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشنا چاہتا ہے کہ دنیا دیکھ لے اللہ اپنے اس حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وین سرور اللہ رسور یہ دین و بکر عمر عثمان کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا اللہ کہتا ہے وین سرور اللہ یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں مراد اس سے کیا ہے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں جو رسول اللہ دین لے کر آئے اس کی مدد کرتے ہیں یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو بخشا ہمیں بھی بخشا ہوا ہے ان کو لینا چاہے گا قرض اللہ قرض حسنا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیا کر اللہ قرض مانگتا ہے ہم فقیروں سے اللہ قرض مانگتا ہے ہمارے پاس کوڑی بھی نہیں ہے اپنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے کہے کہ میں تیرا مقروض ہو گیا ہوں اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کیا عزت ہو سکتی ہے تو اگر انسان کو احساس ہو اللہ کے فضل و کرم اس کے احسان کا اور اپنی کمزوری کا تو سب کچھ اللہ کے نام قربان کر دے میرا اللہ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے دیتا انسان اپنے بیٹے کو ہے اپنی ماں کو ہے اپنی بہن کو ہے اپنے باپ کو ہے لکھتا اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں مجھے دیا کیا اعزاز ہے یہ وینسرون اللہ و رسول یہ جو مہاجرین آئے ہیں یہ کس لیے آئے یہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے آئے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی مدد کے لیے آئے اور اس سے بھی بڑا اعزاز کہ آسمان سے گواہی آ رہی ہے یہ سچے ہیں بلکہ یہی سچے ہیں یہی سچے ہیں اپنے دین کے اندر اپنے ایمان کے اندر اپنے کلمے کے اندر سچے ہیں یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے لیکن یہ گواہی کیسے ملی گھر چھوڑنے کی وجہ سے فقیری اختیار کرنے کی وجہ سے مال چھوڑنے کی وجہ سے سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام کرنے کی وجہ سے اللہ کے دین کی غیر مشروط مدد کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے لیے جانیں قربان کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضا مندی پر اللہ کے فضل پر خالص نظر رکھنے کی وجہ سے یہ کوئی چھوٹے چھوٹے اوساف ہیں چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں اتنی بڑی محنت ہے اتنی بڑی محنت ہے پھر اللہ کی طرف سے گواہی آئی اِس کا ہم ہے کیوں یہ سچے ہیں اگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے گواہی لینی ہو تو اس کو قربانی دینی پڑتی ہے یہ مہاجرین کے فضائل ان کی خوبیاں اور ان کے حق میں اللہ کی شہادت ہے اور دوسرا گروہ اگلا ہے جو ان کے استقبال کے لیے تیار تھے مدینہ منورہ میں انصار رضی اللہ تعالی عنہ حب الانصار من ایمان انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے جو انصار سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص ہے نبی صاحب اسلام نے فرمایا ساری دنیا کی مثال اوپر والے کپڑوں کی ہے اور انصار کی مثال نیچے والے کپڑے کی ہے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے ساری دنیا ایک طرف جائے انسار کسی ایک گھاٹی کی طرف جائے تو میں اس گھاٹی کی طرف جاؤں گا جس طرف انسار جائیں گے کتنی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ساتھ یہ کوئی ان کا چھوٹا اعزاز ہے وہ لینے کے لیے گئے تھے مکہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لے شرطیں رکھی نبی صاحب السلام کے اعزاز وقار نے تقریریں کی میں ہم ان کے ان پر مر مٹتے ہیں جان سے سوچ کر لے کے جانا میں ہماری جانیں بھی قربان ہوں گی ہمارے مال بھی قربان ہوں گے ہمارے اہل عیال بھی قربان ہوں گے ہماری اولادیں بھی ان پر قربان ہوں گی ہماری ہر چیز ان پر قربان ہوگی ہم ان پر نہیں آنے دیں گے ان تک کسی دشمن کو پہنچنے نہیں دیں گے یہ شرطیں کر کے لے کے آئے اور کتنے خلوص سے لے کر آئے کس قدر محبت سے لے کر آئے ساری دنیا جانتی ہے ایک طویل کہانی ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی زندگی تو اس پر روشنی ڈالیں یہ انصار کہلاتے تھے نبی علیہ صاحب اسلام کی اسی ایک بات سے بھی انہوں نے زندگی بھر انکار نہیں کیا جو آپ علیہ السلام نے حکم دے دیا ٹھیک ہے جو بھی آپ نے حکم دے دیا ٹھیک ہے ان کا ذکر فرمایا ولدین طبار ولی ایمان امن قبل ان کی خوبی کیا ہے انہوں نے اپنے گھروں کے لیے پیش کر دیے پورمن اللہ اکبر وہاں سے آ گئی ہے جماعت بڑی جماعت آئی مہاجرین آئے ہیں تو ہمارے ہاں تو پورے شہر کے اندر کوئی چار بندے باہر سے آ جائیں تو جان نکل جاتی ہے جو حد بن ہے حاضر بجائے تنگی محسوس کرنے کے ان سے محبت کرتے ہیں مہاجرین سے اللہ کے نبی نے ان کے درمیان مواقعات قائم کی وہ خون کے رشتے پیچھے رہ گئے ابوا وا جان والے رشتے پیچھے رہ گئے خاندانی رشتے پیچھے رہ گئے جو محمد کریم علیہ حسرات والسلام صاحب نے رشتے قائم کیے تھے وہ فائد اللہ اکبر پینتالیس ان کے پینتالیس پینتالیس مہاجرین پینتالیس انصار کے درمیان نبی صاحب اسلام نے نبے لوگوں کے درمیان الفت محبت اور اخوت اور اسلام کا رشتہ قائم کیا کسی ایک نے بھی اس رشتے میں کوئی کمی نہیں کی کوئی حرف گیری نہیں کرنے دی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا ایسی عدیم المثال قائم مثالیں قائم کی عدیم النظیر مثالیں قائم کی کہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی وہ بھی ایک طویل کہانی ہے اس کا بیان بھی کریں تو اس کے لیے بھی کئی خطبے چاہیے ہماری عمریں کیا ہیں ہمارا علم کیا ہے اللہ ولدین تبدار ایمان امن قبل ہے یہ بول امن حاضر جو ان کے پاس ہجر کر کے آئے ہم سے محبت کرتے ہیں ولادون فی صدور حاجت مما اوتو ان کو جو عزتیں ملی اعزاز ملے دل کے اندر ذرا بر تنگی نہیں ہوگی نہیں سوچا کہ ہم نے ان کو ٹھکانا دیا نہیں سوچا کہ ان کے اپنا ان کو نکال دیا ہم نے ان کو ٹھکانا دیا ان کی کیا حیثیت ہے حیثیت تو ہماری ہے نہیں سوچا اقتدار بھی ان کو سونپ دیا حکمران بھی ان کو مان لیا خلافت بھی ان کو سپورٹ کر دی ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا نہیں کہا کہ ہمارا حق ہے کسی ایک آپ نے سوچا حدیث نبی سنی اور خاموش ہو اور پھر چاروں خلفہ مہاجرین میں سے ہیں کبھی مسئلہ پیدا نہیں ہوا پہلے بات کی سمجھ نہیں آئی تھی تو کسی نے بات کی لیکن جب سمجھ آ گئی حدیث رسول اللہ سن لی پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر کو جب مقرر کیا تو کسی نے ایک لفظ نہیں بولا پوری تاریخ میں کوئی ایک لفظ بھی منقول نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے وہ تو افضل تھے وہ تو ہو گئے اب ہمارا بھی ہاتھ ہے کسی نے کوئی بات نہیں عثمان کی باری آئی تو کسی نے کوئی بات نہیں عثمان کے خلاف شورش برپا ہوئی تو اس میں اہل مدینہ شامل نہیں تھے باہر کا شیطان ہے فطرہ پر آئے انصار اس کے اندر شریک نہیں تھے اللہ اکبر حضرت علی کے خلاف جو کچھ ہوا وہ بھی باہر جا کے ہوا انصار نے کیونکہ دار ادا نہیں تھے ان کے اخلاص کی گواہی اللہ نے دی ہے جس کے اخلاص کی گواہی اللہ نے اس کے کیا کہتے ولا جدو نفی سدور حاجت وہی حسین بہت بڑی گواہی ہے اللہ کی طرف سے اپنی ضرورت ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے اپنے بھائیوں کی ضرورت کی پرواہ کرتے خود ملے نہ ملے کھانے کے لیے دوسروں کا خیال رکھتے جو قصہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ رات کو منہ ہلاتے رہے مہمان کو کھلا دیا خود منہ ہلاتے رہے کھائے نہیں کچھ بھی صبح دم نبی صاحب اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صاحب اسلام کو اللہ نے بتا دیا کہ تیرے ساتھی نے آج رات کمال کر ولو کا خساس اور پھر ایک عام بات بتا دی ساری دنیا کے لیے اگر کسی شخص میں کامیابی حاصل کرنی ہے اگر کسی شخص میں اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنا ہے فلا پانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے میو کا نستے ہی جو دل کی تنگی سے بچ گیا بخل سے بچ گیا کمینے اور حسد سے بچ گیا یہ کامیاب و کامران ہے جو کسی کی نعمت دیکھ کے کسی کی عزت دیکھ کے کسی کا جلال دیکھ کے کسی کی روزی دیکھ کے سڑنے لگ گیا وہ ہلا کر برباد تباہ ہو گیا جس نے کھلے دل سے تسلیم کر لیا وہ کامیاب ہو کا کائن من کا انصاری ہو یا مہاجر ہو یا دنیا بھر کا کوئی مسلمان ہو یہ کامیاب ہوئے ان کی خوبیاں ان کی محنتیں ان کے فضائل بھی آپ نے سن لیے پہلوں کے بھی سن لیے ہماری باری بھی آ گئی اللہ کا کرم ہے اس نے چھوڑا نہیں کسی کو ولدین جاؤ ممبا دہم يقولون ربنا انصر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یہ تو مہاجرین سے یہ انصار سے مہاجرین و انصار کے بعد ایک اور بھی قوم آئے گی تاکہ ہم بتاتے رہیں گے اللہ اکبر انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے تو مال کی قربانی دی جان کی قربانی دی وطن کی قربانی دی خون کی قربانی دی رشتوں کی قربانی دی کوئی شہ نہیں ہے جس کی قربانی نہ دی ہو ان کا کام بالکل تھوڑا سا ہے ان سے وہ بھی نہیں ہوتا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ولدی نے جاؤ بن باد ان کے بعد آئیں گے یا کولو نے ربن الفلہ صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ اپنے بڑوں کے لیے دعائیں خیر کر دیا کرے یہ کہہ دیا کرے ربن الف اللہ والے اخواننا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ولا تجانسی فی بنا بلنگ اللہ ہمارے دل کے اندر کوئی کینا بھگت نہ ہو اہل ایمان کے لیے ربنا انک کروس الرحیم اللہ تو روس الرحیم اس سے کم بھی کام ہو سکتا ہے اس سے آسان کام بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جانے والوں کے لیے دعائیں خیر کر دیں بندہ اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے جن سے دین حاصل کیا جن کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ نے کلمہ نصیب کیا جن کی محنتوں کے نتیجے میں ہم پیشانی جھکاتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے جن کی محنتوں کے نتیجے میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہوئے جن کی محنتوں کے نتیجے میں ہمیں قرآن حکیم ملا جن کی محنتوں کے نتیجے میں ہمیں حدیث رسول اللہ ملی جن کی محنتوں کے نتیجے میں ہمیں سیرت مصطفیٰ ملی ان کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں اسے آسان کام بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ کریں تو اس سے بڑا کون وہ تو اللہ ہے اس کو تو سب پتے ہیں کہ دنیا نے کیا کیا کرنا ہے اس کے علم میں تھا کہ لوگ آئیں گے جو میرے مہاجرین اور میرے انصار کو برو بلا کہیں گے اس لیے اس انہوں نے معیار یاد کر دیا کہ ایمان وہ ہوں گے جو انصار اور مہاجرین کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے من بعدهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللہ ہمیں بھی معاف کر دے ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے ولا تجعل في قلوبنا غلا ہمارے دل کے اندر کوئی کینہ کوئی بغض کوئی حسد نہ ہو اہل ایمان کے لیے ربنا انك رؤوف رحیم اے ہمارے پروردگار تو رؤوف رحیم اللہ گرامی مہاجرین نے حق ادا کیا انصار نے حق ادا کیا ہمارے ذمہ ان کا حق ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ حق ادا کریں یہ حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے ہم یہ چار باتیں ان کی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں تو یہ سننے کے لیے بندے آنے کو تیار نہیں باپ کی باتیں سننے کے لیے جو انسان تیار نہیں ہے اس سے بڑا بدثیب کون ہو جو و اجاز کے قصے سننے کے لیے ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس سے بڑا بے عقل کون ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اچھلا رحمی کے حوالے سے کہ اپنے ابا و اجداد کے ساتھ جو واجبی رشتے ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرو بتایا کرو تیرے دادا کا کیا نام تھا تیرے پردادا کا کیا نام تھا تیری دادی کا کیا نام تھا تیرے نانے کا کیا نام تھا تیری نانی کا کیا نام تاکہ ان کا اپنی ماضی کے ساتھ تعلق قائم رہے رحم کے ساتھ رشتہ قائم رہے بالکل ہمارا یہ اسلام کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے دین کا رشتہ ہے مذہب کا رشتہ ہے اس پر ہماری اخروی زندگی کا دار و مدار ہے جس سے اب عبدالرحمد اسلام کو نہیں جانا پہچانا جس سے ابو عبیدہ کو نہیں جانا جس سے عبد الرحمان بن عوف کو نہیں جانا اس کی چیز سمجھ نہیں سکتی یہاں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے دین کے لیے قربانی کیسے دینی ان کے حقوق کو کیسے پہچاننا ہے ان کے لیے دعائیں رحمت اور رضوان کیسے کرنی ہے اس کے بغیر دین کہاں سے آئے گا دین کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے قائم ہوگا انہی کے ذریعے دین کے ساتھ رشتہ قائم ہوا ہے انہی کی بدولت دین کے ساتھ رشتہ قائم ہے اور انہی کی وجہ سے دین کے ساتھ رشتہ قائم رہے گا جسے صحابہ سے تعلق نہیں رکھا صحابہ سے محبت نہیں کی صحابہ کے احوال معلوم نہیں کیے صحابہ اکرام کا دین سے تعلق معلوم نہیں کیا صحابہ کرام کی دین سے محبت معلوم نہیں کی اس کے دل میں ایمان کے لیے اسلام کے لیے محبت کہاں سے پیدا ہو حضرات گرامی باتیں ہو رہی ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سارے خطبے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اللہ اکبر ٹھیک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تریسٹھ برس کی عمر پا کر دنیا سے چلے نبی اسلام کی عمر بھی تریسٹھ سال تھی حضرت کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی تریسٹھ سال تھی اور جیسا کہ میں نے خطبے میں ذکر کیا کہ پوچھا کہ آج دن کیا ہے پھر میں ہے ہے صاحب اسلام کس دن فوت ہوئے تھے میں سوموار کو اللہ کے پاس گئے تھے تو او بکر بھی پھر آج رات نہیں رہوں گا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوموار کو گئے تھے تو ان سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا بھی سوموار کو چلا جائے وہی ہوا پھر مغرب کے آس پاس بعد کا خیال ہے مغرب سے پہلے بعد کا خیال ہے مغرب کے بعد بعد کا خیال ہے کہ عشاء کے قریب حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو رضی اللہ تعالیٰ پندرہ دن بیمار رہے کوئی سنت ایسی نہیں نبی اسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے ابو کے صدیق کو سرامت کرنے کی توفیق نہ دی اللہ علیہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے تھے آپ علیہ السلام پر یہ وقت آیا تھا کہ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے چل نہیں سکتے تھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے جماعت نہیں کرا سکتے تو فرمایا تھا مرو ابا بکر صلی صلی بنیاس ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے بکر صدیق بھی پندرہ دن بیمار رہے نماز نہیں پڑھا سکتے تھے اس دوران حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت عمر جماعت کراتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما جیسا کہ میں نے عرض کیا کوئی سنت نہ ہو نبی اسلام اور بکر اوبکر صدیقہ رانے عمر رضی اللہ تعالیٰ جماعت کراتے رہے اسی دوران یہ بھی ہوا کہ بکر صدیق اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی خلافت نامہ لکھ دیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے پوری جانکاری پوری ایمانداری سے تیرے بندوں کے لیے جس کو مناسب ترین سمجھا ہے اس کا انتخاب کیا ہے میری ذاتی ضرورت یا میرا ذاتی رجحان یا میرا ذاتی خیال اس کے اندر قتل شامل نہیں میں نے صرف اور صرف یہ سوچا اور یہ دیکھا ہے کہ تجھے کون جا رہا ہے تجھے کون محبت کرنے والا ہے رسول اللہ سے کون محبت کرنے والا ہے رسول اللہ کی امت کے لیے کون مفید ترین ہے جو مجھے سب سے بہتر نظر آیا میں نے اس کو مقرر کر دیا ہے اب تو جانے اور وہ جانے اور کمال یہ ہے تاکہ کسی کے دل و دماغ میں کوئی بات نہ رہ جائے اور یہ معدہ جو لکھا یہ خلافت کی دستاویز جو لکھی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی خطرہ تو یہ ہو سکتا ہے حضرت عثمان جو تیسرے نمبر پر تھے تمہوں کو تمنا کرتے ہو کہ مجھے ملنا چاہیے انہوں نے بھی فطر تو نہیں کیا کہ حضرت عمر کے نام لکھا رہے ہو مجھ سے میرے نام کی نہیں لکھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی بکر صدیق کے وفات پا جانے کے بعد وہ دستاویز پڑھ کے سنائی گئی تمام مہاجرین و انصار نے بلا استثنا بغیر کسی طرح کے بغیر چران کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بات کر بغیر اختلاف کے خلیفت المسلمین کا انتخاب ہو گیا ہمارے خیال میں ہم مہذب دور میں رہتے ہیں روشن دور میں رہتے ہیں پڑھے لکھے زمانے میں رہتے ہیں ایسے زمانے میں ہیں جہاں دستور ہے وہ غیر مہذب زمانہ تھا ہمارے خیال میں غیر پڑھا لکھا زمانہ تھا اور وہ کل کی بات ہے ابھی ایسے ماحول سے نکلے ہوئے تھے جو دو دو فٹ زمین پہ سال ہر سال جنگے لڑتے تھے آج اسلام قبول کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا صحبت نبوی اختیار کی تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک لکھا رہا ہے دوسرا لکھ رہا ہے تیسرے کے بارے میں لکھا جا رہا ہے نہ اس نے کوئی تردد کیا نہ اس نے کوئی تردد کیا نہ اس نے کوئی تردد کیا نہ ماحول میں کوئی مسئلہ کھڑا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ چاروں خلفاء چاروں خلافہ مہاجرین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انصار نے کبھی مسئلہ کھڑا نہیں کیا یہ کون پناہ گزین آ گئے ہیں مکے سے آگے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں سب کو معلوم تھا کہ عزت کا معیار اسلام ہے عزت کا معیار ایمان ہے عزت کا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے عزت کا معیار امام الانبیاء کے لیے قربانیاں ہیں جس نے جتنی زیادہ قربانیاں دی اس نے اتنا ہی اس کا مقام پایا تو میرے بھائیوں مہاجرین نے اتنی محنت کر کے مقام حاصل کیا انصار نے اتنی قربانیاں دے کر مقام حاصل کیا اور ہم سے صرف یہ مطالبہ ہے یہ کہہ دیا کرو ربنا خوان فرلنا سبق قوان صبک ایمانی الرحیم اتنا آسان کام یہ بھی اگر نہ ہو سکے ہم سے تو ہم سے بڑا کام عقل کون ہوگا اللہ ہمیں توفیق دے کر یہ دعا کرتے رہیں اور دل و دماغ سے کرتے رہیں ایمان اور اخلاص سے کرتے رہیں رب لنا ولی ولا تجعل في قلوبنا ایمان للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اور اگر کوئی ایسا نظر آئے جو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہو جو ان کے خلاف زبان کھولتا ہو پوری کوشش کرے اس کا منہ بند کرنے کی اللہ توفیق دینے والا ہے مما توفیق اللہ بلّہ علیہ وقت قبل ہے الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة إن الله وملائكته يسلون على النبي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 حضرت اکرامی صحابہ اکرام کا یہ بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے کہ دین کی نصرت کے لیے مدد کے لیے میں کو فرمایا یہ سارے صحابہ کا اعزاز ہے اور ان میں سے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے رسول کے ہاں زیادہ حیثیت رکھتے تھے ان میں ایک بڑا نام اونچا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بڑے اعزاز ہیں اللہ نے توفیق دی تو ان کا ذکر ہوگا کوئی بات تو ہے جس کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دعا کی اللہ عز الاسلام بے احب بےحب رضی بے عمر ابن الخطابی او بے عمر ابن الحشان اللہ یہ دو بندے مجھے نظر آتے ہیں یہ مسلمان ہو جائیں یہ مسلمان ہو جائے تو اسلام سربلند ہو جائے گا مسلمانوں کو عزت مل جائے گی جرد آ جائے گی ہم جو چھپ چھپ کے تیری عبادت کرتے ہیں کھلے بندوں عبادت کر لیں ان میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے وہ دے دے جو تجھے زیادہ پسند ہے وہ دے دے وہ کون ہے دو ایک عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ابو جہد عمر بن حشام اللہ تو خوب جانتا ہے کون کریم کے لیے زیادہ مناسب ہے ایک اور روایت میں ہے حضرت انس سے مروی ہے عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اور بھی اس کے روایت ہے اس میں یہ بھی ہے اللہ عید الاسلام میں عمر الخطاب خاص حد خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت بخش اللہ اکبر اسلام سب کے لیے عزت ہمارے لیے اسلامی عزت ہے لیکن کیا کہ اس انسان کے جو اسلام کے لیے عزت جو اسلام کے لیے عزت ہو اور اسے اسلام کے لیے عزت بھی اللہ اس کے رسول نہ کرا دیا اللہ کب الحاکمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی فاروق ابن عباس نے ایک بار پوچھا لمس امید فاروق اے عمر آپ کو فاروق کیوں کہا گیا فرمانے لگے کہ مجھ سے تین دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ اور حمزہ آپ کو پتا ہے حمزہ تھا تین دن پہلے حمزہ مسلمان ہوئے تین دن بعد میں مسلمان ہوا مسلمان ہوئے تو نبی صاحب اسلام کی خدمت میں وہی بات جوش کے ساتھ فرمایا رسنا الحق کیا ہم حق پر نہیں اللہ کے رسول تو میں ہاں پر ہے تو چھپ چھپ کے باتیں کیوں کرتے ہیں مسلمانوں کی دو ٹولیاں بنی ایک کے آگے حضرت عمر دوسری کے آگے حضرت حمزہ نعرے لگاتے ہوئے بیت اللہ گئے جا کے کھلے بندوں اللہ کی حفاظت اللہ تو وہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سور کی طرف سے خطاب ملا فاروق فاروق خطاب ملا کہ اللہ رب العزت حق و باطل کے درمیان ان کی وجہ سے فرق کر دیا پتہ چل گیا کہ اہل ایمان کی پارٹی ہے وہ اہل کفر کی پارٹی ہے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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نشكو إليك زوف قوتنا وقلة حيلتنا وهباننا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الغني ونحن الفقراء اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وارسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا إلا أنت أنت واصرف عنا عنا سيئها سيئها لا يصرف لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك مل جا من تبارك ربنا وتعاليك